مولانا اگلا سوال طارق بدر صاحب نے کیا ہے لاہور سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ڈفرینٹ فرقے خود کو صحیح سمجھتے ہیں ایک عام مسلمان کس طرح حدیث کو اختیار کر کے اپنی دنیاوی اور اوکھروی فلاح و نجات حاصل کر سکتا ہے صحیح سمجھتا سمجھنے لیے صحیح نہیں ہے غلو کرنا ایول ہے دونوں فرق ہے اگر میں اپنے کو صحیح سمجھتا ہوں تو یہ کوئی ایول نہیں ہے ایون یہ ہے کہ میں سب دوسرا آدمی جاننے میں جائے گا میں اللہ کے کہ میرا ساتھ دے یہ غلو ہے تو کوئی سمجھتا ہے صحیح سمجھ نہیں دیجیے اس کو آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور دوست سب جنت میں جائیں گے میں مسلم ہوں باقی سب کافر ہیں یہ سب غلو ہے تو جو چیز بری ہے وہ غلو ہے نہ کہ نہ کہ ڈفرینس کوئی اپنے کو صحیح سمجھتا تو وہ بھی کوئی نہیں سمجھ نہیں سر جب تک وہ ایکسٹریمسٹ نہ بنے ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے غالی نہ بن جائے لوگ غیر ضروری طور پر ان چیزوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں مسئلہ جو چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ مسئلہ غلو ہے یہ سب جو مسئلہ نہیں ہے کوئی اگر صحیح سمجھتا اپنے آپ کو تبھی تو اس کے اندر ڈیٹرمیشن آئے گا تبھی تو کچھ کام کرے گا وہ تو سمجھنے دیا اس کو اس کو جس چیز سے روکیے وہ یہی کہ چیزوں کو لاج کر پہنچاؤ غلو مت کرو ایکسٹریمسٹ مت بنو وائلنٹ مت کرو ان انٹالرنس کو سے چھوڑ دو یہ کہیے یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ تم ڈفرینٹ یعنی تم کو دوسری رائے رکھنے کا حق نہیں ہے یہ بات کہیے دوسری رائے رکھنے کا اس کو اجازت دے دیجیے لیکن اس کی اجازت دیجیے کہ وہ چیزوں کو راج کر اینڈ تک پہنچائے اور اور اپنے کو مسلم دوسرے کو کافر کہنے لگے یہ غلو ہے